جناب سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رباب کے چچا ہیں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی نے روزہ رکھا ہو تو چاہیے کہ کھجور سے افطار کرے اگر کھجور نہ پائے تو پانی سے افطار کرے بلا شبہ پانی پاک کرنے والا ہے سننے ابو داود حدیث نمبر دو ہزار تین سو پچپن